کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اکٹھا رہیں گے اسی طرح بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک ایک عہد کرتا ہے پیمانے وفا کرتا ہے اللہ ایک آپ کی عبادت کروں گا آپ میرے مالک و خالق ہیں آپ کی ذات اور صفات میں میں کسی کو شریک نہیں کروں گا میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہوگی اور میں اپنی زندگی آپ ہی کے حکموں کے مطابق گزاروں گا میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں میں کلمہ کلمہ کلمہ میں جو کروں گا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار گزار یہ کلمے کا بنیادی محور اور اس لیے اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سو سال کے بھی گناہ اس کے ذمے ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کروا لے چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے والے عمل کو لے کر کلمے والے عمل کو لے کر اوپر کی طرف جاتا ہے راستے میں اس کی ایک اور ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اوپر سے آنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا میں اس کا یہ عمل اللہ اور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ دوسرے سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو تو جب یہ پوچھتا ہے تو اوپر سے آنے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخش کا پیغام لے کر جا رہا تو السلام یا حجم و ماف رہنا یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس سے پہلے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایک قلم پھیر کر ساری خطائیں معاف کر دی گئی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا اس لیے یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پیمانے وفا بندہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے اسی لیے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ دوست ایمان والوں کا پالو اب ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے حق تو یہ بنتا تھا کہا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑوں سے دوستی کی تمنا مگر اللہ العزت کے فضل اور کرم کے کیا کہنے اتنے وہ مہربان ہیں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنو اللہ تو اپنے ایمان والوں بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے تو کلمے کا مرکز اور محور بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا عہد ایمان وفا تو اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں یہ محبت کا ایک تعلق ہے بندے اور اللہ اس کے بعد دوسرا رکن نماز نماز کا مرکز اور محور بندے کا اپنے پروردگار کے سامنے آج کا اظہار کرنا اپنے آپ کو جھکانا دیکھیں ادب کی تین صورتیں ہوتی ہیں انسان کبھی کسی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے یا ادب میں جھک جاتا ہے یا سجدے میں سر ڈال دیتا ہے نماز میں ادب کی وہ تینوں کیفیتیں اللہ نے جمع فرما فرما فرما ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں اور رکو میں جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر اگر آپ غور کریں تو مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا جیسے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا ساری زندگی قیام کی حالت میں رہتے ہیں چوپاوں کو اللہ تعالیٰ نے رقو کی حالت میں پیدا کیا ساری زندگی رقو کی شکل میں رہتی رہتے اور کیڑوں کو مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیفیت میں پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کی شکل میں پیدا کیا جس مخلوق کو جس شکل میں پیدا کیا ساری عمر اسی حالت میں رہتی ہے انسان کی کیا شان کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ عطا فرما دیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام سے لے کے قادہ میں بیٹھنے تک ساری عبادتوں کا مجموعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش پر کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں کچھ کو رکو میں پیدا کیا وہ رکو میں رہتے ہیں کچھ کو سجدے میں پیدا کیا وہ سجدے میں تیار جو جس شکل میں پیدا ہوا وہ اسی ہی حالت میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک انسان ہے آنے آنے جس کو اللہ نے تمام عبادات کا مجموعہ ادا تو نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے آج بھی دکھانا خوشو اور خزو اسی لیے انسان مسجد میں داخل ہو اور ہنستا مسکراتا داخل ہو تو اللہ کو ناپسند اللہ تعالیٰ کو واقع کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوتے کہ ان کے دلوں پر اللہ کی جلالت شان کا خوف ہوتا ہم ہم بربر دکھارے آ گئے کے دربار میں داخل ہوتا اس کی عظمت ان کے دل پر چاہیے چنانچہ سعید علی جب مسجد میں داخل ہوتے تو رنگ پیلا ہو جاتا کسی نے کہا شیر خدا آپ تو بڑے بڑے بڑے بڑے مقامات پر نہیں گھبراتے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کس دربار میں داخل ہو رہا ہوں اس ذات کی عظمت کو دیکھو دیکھو دیکھو تو نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی ظاہر اسی لیے اگر سجدے میں نیچے گھاس اور ایک آدمی گھاس کے سرے پر اپنی پیشانی ٹکا کے پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کا سجداد نہیں ہوا کتابوں میں یہ لکھا کہ اس کو سجدے میں سر اتنا چکانا چاہیے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگنے لگنے لگنے یا کئی مرتبہ موٹے تعلیم بچے ہوتے ہیں یا پر رضائی ہی بچی ہوئی ہے نماز پڑھنی ہے تو اگر اوپر اوپر سر رکھ کر ٹچ کر کے اٹھا لیا سجدہ ادا نہیں ہوا سجدہ ادا کرنے کے لیے سر کو کتنا کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہو اس حد تک سر جھکانا کیوں اس کے پیچھے ریزن ہے ریزن یہ کہ اب سر جھکانے والے نے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی اللہ نے اس حالت میں اتنا اٹھایا اٹھانے کی انتہا کر فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہوتی اسی لیے ایک آدمی اگر نماز میں ہنس پڑے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں نماز بھی ٹوٹ جاتی یہی نہیں کہ نماز ٹوٹی نہیں فرمایا تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی بھی ٹوٹ اس لیے کہ اب تو تمہیں زدہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تم ہنس رہے ہو یہ آج بھی کے خلاف خلاف خلاف تو کلمے کا مرکز اور محور کیا ہوا بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ محبت کا پیمانے وفا ہو گیا بندے کی طرف اور نماز کا مرکز محور کیا ہوا بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی شو کرنا اس لیے فرمایا قداف اللہ اللہ دین کی اور خزو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے تحمل مزاجی کے ساتھ تیسرا رکن ہے روزہ روزے کا مرکز اور محور ہے کہ بندے کے اندر کواہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے بندے اگر ایک مہینے میں ہمارے کہنے پر تم نے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا کھانا جائز جا پینا جائز جا بیوی سے مل جائز جا لیکن رمضان کے دنوں میں تو فرمایا میرے بندے جب ہمارے کہنے پر تم ایک مہینہ کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ سال میں ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تکوا چوتھی چیز ہے زکات مال کی زکات ادا کرنا کرنا کرنا اب مال کی زکات ادا کرنے کی منشا یہ ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور دل بھی صاف ہو جائے زکات کے ادا کرنے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقتن تو طاہرہم و تزکیہم بہا دیکھا دیکھا اس زکات کے ادا کرنے سے مال بھی پاک اور ماشاء اللہ یہ اصل مکتو مکتو مکتو مختو پانچواں رکن ہے وہ کیا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرنا کرنا اے اللہ میں آپ کو کتنا چاہتا میرے دل میں آپ کی کتنی محبت اس محبت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا طریقہ اللہ نے حج کی شکل میں بنا دیا چنانچہ فرمایا اچھا تم میرے گھر کی طرف آنا چاہتے ہو بہت اچھی بات مگر سب بند کراؤ کراؤ کراؤ یہ جو لباس کی اونچ نیچ یہ میرے سامنے نہیں چلتی تم سب ایک بس دو چادروں میں لپٹ کے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تمہیں زیبر سے کیا واسطہ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو کے حد تک اپنے محبوب کو چاہتا ہے اور دیوانے وہ نو پلک نہیں سنوارتے وہ اپنے محبوب کے عشق میں اپنے ہوش کیے ہوئے ہوتے ہیں تم اس طرح سے آؤ اے اللہ بال بڑھ جائیں گے فرمایا نہیں کاٹ سکتے ناخن بڑھ جائیں گے ہرگز نہیں کاٹ سکتے اللہ جلم میں پسینے کی مہک ہوگی میں خوشبو نہیں لگا سکا اس لیے کہ دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا اسے تو بس محبوب محبت چاہیے محبوب چاہیے لہٰذا اس طرح احرام باندھو اور میرے گھر کی طرف آؤ اور یاد رکھو کہ جو مجنون لوگ ہیں نا وہ آہیں بھرتے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں تم ویسے لمبی سانسیں لینے کی بجائے کلمہ پڑھو تلبیہ پڑھو پڑھو ایک تذکرہ کہو جس سے میری عظمت ظاہر ہو تمہاری محبت ظاہر ہو اللہ وہ کون سا ہے کہا کہ تم یہ پڑھو حاضر ہوں اے میرے پروتگار میں حاضر اللہ اچھا۔ اب دیکھیے نا کیسے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک اللہ حاضر ہوں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں آپ کی کسی غیر سے محبت نہیں لا شریک میرے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں نہ نفسانی نہ شیطانی نہ شہوانی اللہ میں نے سب بتوں کو توڑ دیا بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے سب بتوں کو توڑ دے چاہے ظاہر میں ہو پتھر کے یہ تمہارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں کسی کی محبت غیر کی بیٹھی ہو تو میں سب توڑ دو توڑ ہاں، دو ہاں ایسے تم میرے سامنے بند کر کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہو ترکت اللہ تبل اللہ میں نے سب لاتو منات توڑ دی اور واقعی عقل مند بندے کو ایسے ہی کرنا چاہیے کا جب تو یہ آشانہ سفر اللہ کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا سفر چنانچہ گھر بار چھڑوا دیا جو اکیلے آئے وہ بیوی بچوں سے جدا ماں باپ سے جدا بہن بھائی سے جدا دوست احباب سے جدا اپنا دیش ہی چھڑوا دیا دیا فرمایا آؤ بھائی میری طرف اس لیے کہ محبوب کی محبت میں تو سب کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے تم چھوڑو سب کو آؤ میرے گھر کی طرف مگر احرام باندھ کے آؤ اور راستے میں تلبیہ پڑھو پڑھو اونچی جگہ پر جاؤ تلبی نیچے اترو تلبیہ ہا اور دیکھو محبت سمجھتے ہیں نا اس لیے جب دو حاجی آپس میں ملے تو ان کو چاہیے کہ مسافہ کریں کریں اور پھر البیہ پڑھے پھر حال احوال ایک دوسرے سے پوچھے میری محبت کا تذکرہ پہلے بعد میں اپنے حال احوال سبحان اللہ واہ میرے مولا قدم قدم سے اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار پھر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں وقت بھی بڑا حرمت والا اور جگہ بھی بڑی حرمت والی اب یہ جو حدود حرم ہے نا میرا بڑی عزت والی بڑی حرمت والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بڑی بڑی بخشی ہے اور مہینہ بھی دل ہجرا کا بات روم روم روم یہ چار مہینے حرمت والے تو وقت بھی دیکھو حرمت اور عزت والا اور جگہ کو بھی دیکھو عزت والی والی اور پھر حاجی کو کہا کہ تم تم تم ویسے ہی نہیں آئے احرام باندھ کے آئے لہذا تم بھی حرمت والے بن گئے واہ میرے بولا تین حرمت اکٹھی کر دی وقت بھی حرمت والا جگہ بھی حرمت والی اور حاجی کو کہا کہ اب تم بھی احرام کی حالت میں ہو لہذا میرے در پر آئے ہو تم مانگو گے تم دامن پھیلاؤ گے تمہیں مانگنے کا مزہ آئے گا اور میں پروردگار تمہیں دیکھ کے راضی اور خوش ہو جاؤں تو حج کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار اب جب بندہ اپنے محبوب سے ملتا ہے تو جی چاہتا ہے مسافہ کرے تو مسافے کا قائم مقام حضر اسود کو بنا دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضر اسود یمین اللہ زمین میں اللہ کا ہاتھ لہذا جو ہجرت سلام کرے گویا اس نے اللہ ہر سے مسافہ کر لیا ہر بندہ تو مسافہ کر ہی نہیں سکتا اتنے بھیڑ میں کوئی بندہ کہے گا اللہ میں تو کمزور ہوں قریب جا ہی نہیں سکتا قریب والے اتنی محبت کے نشے میں ہیں مجھے تو اٹھا کے پھینک دیں گے عورتیں کہیں گی اللہ مردوں کا مجمع ہم تو قریب جا ہی نہیں سکتی پر میں اچھا، تمہیں بھی طریقہ بتا دیتے ہیں تم دور سے اپنے ہاتھ کا اشارہ طرح کرو کہ جیسے تم نے حجر اسود کے قریب رکھا اور اپنے ہاتھوں کو بوسا دے لو یہ اسلام ہے جیسے اس دنیا میں بعض اوقات دور سے سے بچے کو فلائنگ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دور والوں کے لیے فلائنگ کے ذریعے محبت کے اظہار کو آسان کروا دیا والے مگر فرمایا دیکھو جس محبت سے چومتے سے ہونا ایک ہے چھوٹا بچہ اس کو دیکھ کر تو ہر عورت اور اٹھا لیتی ہے بوسا دیتی ہے ایک اس بچے کو ماں بوسا دیتی ہے ماں کے بوسے میں اور ایک عام عورت کے بوسے میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے فرمایا تم حضرت کو بوسا تو دے گے مگر یہ بوسا محبت کا بوسا ہو ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جس طرح ایکس رے کے سامنے بندہ جاتا ہے تو اس کے سینے کا ایکس رے نکل آتا ہے پتا چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ اندر کیا تھا جب آدمی حضر اسد کا استعلام کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا گویا رے نکل قیامت کے دن کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا یہ رے دیکھا جائے گا اچھا یہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار اب سوچیے کہ حجر اسود کے اسلام کے وقت کے وقت کے وقت ہمارے دل کی محبت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے بھی حجر رسمت کو دیا آج ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ ہم ہیں نہیں نہیں محبت کا اظہار تو کرنے محبت کے ساتھ بوسا دے پھر فرمایا کہ اچھا، لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی نہ ہم ہری لیں گے نہ ٹلیں گے لیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا فرمایا آؤ آؤ اس بیت اللہ کا جو دروازہ ہے تم اس کی تحلیف کو پکڑ لو لو آما چنانچہ نبی علیہ السلام سے بیت اللہ کی تحلیف کو پکڑنا اور کو چومنا بھی بوسا دینا بھی دہلیز کو پکڑ کے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو اے اللہ کبھی تو تو محبوب کے دامن کو پکڑنے میں بھی مزہ آتا ہے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھوا دیا غلاف کو پکڑ کے یوں محسوس کرو جیسے محبوب کے دامن کو پکڑ کے مانگ رہا اے اللہ محبوب کے ساتھ کو لپٹنے کا بھی مزہ ہم کیسے پائیں فرمایا حجر فرمایا اور بیت اللہ کا دروازہ اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں فرمایا جو تم آ کر ملتظم سے لپٹ جاؤ گے تمہیں محبوب حقیقی سے موان کا کرنے کی گویا سادت نصیب ہو جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف زیارت کے بعد یا ودا کے بعد وہاں لائے ملتظم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا رخسار مبارک بھی لگا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اونچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جب اس محبت کے ساتھ مان کا گھر کے پیچھے ہٹے ہٹے ہٹے میں خطاب لانوں نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ہیں تو حیران حیران ہوئے نبی اسلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے اللہ العزت کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ بھی بنا دیا پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی محبوب کے گھر میں بھی تو داخل ہونا ہوتا ہے ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع تو نہ ملا ملا ملا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھوڑا سا بیت اللہ کا جو حصہ تھا اس کو اوپن رکھوا دیا اس کو حکیم حاجی جب حکیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اس کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اللہ تعادت سبحان اللہ تو محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا اب دیکھیے کہ بندہ بندہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ ذرا غور کریں کہ اللہ رب کو جو چیز پسند آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جاری کروا دے آنے والوں کے اندر اس عمل کو جاری کروا دے ذرا غور کیجیے سیدھا حاجرہ حاجرا آویرا آویرا آویرا صفا اور مروا کے درمیان دوڑی اور ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو حج کا ایک حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو جاری کروا دیا اللہ کو ایک چیز پسند آ گئی حاجرہ صابرہ کا دوڑنا صفا سے اتر کر مروا مروا سے صفا پسند آ گیا عمل کو جاری کر دیا فرمایا مجھے دکھاؤ یہ عمل بار بار کر کے مجھے اچھا لگا یہ عمل عمل میری بندی نے میری محبت میں ڈوب کے عمل کیا سینا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ابراہیم وفدینا ہو اور آگے کیا فرمایا سلام ابراہیم تم تک سلامتی ہو ہم اپنی زبان میں اس کا اگر ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے سمجھنے کی خاطر تو اس کا یہ ترجمہ بنے گا سلام ابراہیم ابراہیم تم جیتے رہو ہم دعا دیتے ہیں نا جیسے کسی کا اچھا کام دیکھ کے اور جیتے رہو بچے بچے مفہوم بنتا ہے سلام ابراہیم ابراہیم سلام ہو مبارک ہو تم جیتے رہو تم نے قربانی کر کے دکھا دی پھر آگے فرمایا ترکنا ہمیں چونکہ پسند آ گئی ہم نے تمہارے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے اندر جاری بڑھائی ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے لگتا تو جو عمل ڈوب کے محبت میں کیا جائے اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند سبحان اللہ نبی علیہ لائے لائے لائے آپ نے نے کے پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا اللہ کو عمل پسند آ گیا اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کی خدمتی بنا دی آج کوئی بھی آئے میں تو بڑا آج جی میں تو بڑا بڑا بڑا میں میں نہیں نہیں اپنی جگہ ان تین چکروں میں تو تمہیں ذرا اکڑ کے چلنا پڑے گا واہ میرے کبھی آپ اس کو پسند پر بات عمل جب پسند آ گیا تو یہ دین میں رکھیں کہ محبت میں ڈوب کے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کو وہ محبت پسند پسند اسی لیے اسی لیے چھوٹا بچہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو چونکہ ماں کو محبت ہوتی ہے بچے کا ہنسنا پسند آتا ہے بولنا پسند آتا ہے وہ بیٹھو ماں کے پاس ایک گھنٹہ باتیں کرتے کرتے تھکے گی نہیں سننے والے تھک جائیں گے کیا تماشا ہے ہر وقت یہی باتیں باتیں پر ماں ہر وقت وہی باتیں سنانی شروع کر دیتی ہے اچھا جو تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار اس پورے سفر کے اندر حاجی نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اللہ حرب العزت نے یہ عطا فرمائی کہ آج ہم اس جگہ پر حاضر ہیں یہ اللہ حرب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور بڑا احسان یاد رکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بندہ کسی سے ناراض ہونا تو اس کو گھر آنے سے منع کرنا کرنا اپنے رشتے دار کو منع کر دیتا ہے وہی میرے گھر بتایا آیا کرو پڑوسی کو منع کر دیتا ہے میرے گھر مت آیا کرو سگے بھائی کو منع کر دیتا ہے گھر میں مت آیا کرو ماں باپ بچے کو منع کر دیتے ہیں گھر میں مت آؤ حتیٰ ناراض بھی ہو تو خامد بیوی کو منع کر دیتا ہے میرے کمرے میں مت آؤ آنے اسی کو دیتا ہے جس سے کہ وہ راضی ہوتا ہے اب آپ سوچیے اللہ ہر نے اس حرمت والی جگہ پر احرام باندھ کر اس حرمت والے وقت میں جب ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ ہمیں کچھ عطا فرمانا چاہتا منع کر ہزاروں سورتیں سکتی تھی بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتے ویزا نہ ملتا رکاوٹیں آ جاتی اللہ خبر کبھی ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوا مال کے زور پر آنا چاہتے تھے رکاوٹیں بن گئی چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑے ملک سے آئے تھے میاں بیوی بڑا مال مال کا نشہ تھا اور انہوں نے گروپ بھی وہ لیا جو ماشاء اللہ انداز سے حج کرواتے ہیں قدم قدم سے شاہانہ اللہ کی جان کہ عرفات آنے سے پہلے دو دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہاسپٹل پہنچ گئے بندہ ہے سفر میں طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے اب جب سفر میں پہنچے تو وہ اللہ سے ناراض جی میں اس کے گھر کے لیے دیدار کے لیے آیا اس نے مجھے بیمار کر دیا اچھا ہسپتال والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو آئی سی یو میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ہم یوم ارفا عرفات ارفات کے دن ایمبولینس پہ لے کے جاتے ہیں اور وقوع پہ ارفا کروا کر واپس لے آتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ وہ مریض آیا حج کے لیے ہوتا ہے ہم آپ کو لے جائیں گے جائیں گے ہیں نہیں مجھے نہیں جانا اللہ سے ذرا اندازہ لگاؤ لگاؤ اچھا جب اس نے منع کر دیا تو ڈاکٹر نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے انتظام کروا دیں کہ آپ عورتوں کے گروپ میں جائیں گی اور عرفات کا کر کے آئیں گی تاکہ آپ کا حج جو خوشنے خامن نہیں جا رہا میں بھی نہیں ہم نے دیکھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے اللہ نے ان کو وقوف عرفات سے محروم فرمایا فرمایا فرمایا حسرت ہے اس متاثر مستر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے اللہ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا توفیق مل جانا یہ مل جانے بلا یہ نہیں ہے ہم آئے ہیں نہیں ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے در پہ حاضری کے لیے قبول کر لیا ہم تو آج ہیں اس لیے بندے کو چاہیے کہ گھر میں اس نے کیا کام تو حرم میں میں ملا ہی ہر ہمارے بزرگ تھے کہ رمضان کام کا مہینہ اور دل حجا ہرام کا مہینہ چنانچہ رمضان میں تلاوتیں کی روزے رکھے رہتے خوب اللہ سے لو لگائی اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا آج اس نے اپنے پاس بلایا اس کے لیے اپنے بندوں کو انعام عطا مانگو بندو مجھ سے جتنا مانگا لہٰذا یہ وقت ہمارے پاس انتہائی قیمتی ہے یوں سمجھ لیں ہم اپنی زندگی کا پرائم وقت گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی کا پرائم وقت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس کے بعد یہ ہمیں لمحات ملیں گے یا نہیں ملیں گے کوئی نہیں جانتا کتنے لوگ تھے پچھلے سال حج میں موجود موجود آج دنیا سے چلے گئے پچھلے سال حج میں موجود اس سال آنے کی توفیق نہیں ہوئی نہیں آ سکے آ سکے آ سکے تو جو ہمیں موقع اللہ نے عطا فرما دیا ہمیں اس وقت کی قدر دانی کرنی چاہیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم باتوں میں لگے ایک دوسرے کے ساتھ تبصرے تنقیدیں اور بہت ساری دوسرے کاموں میں مشغول کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ وقت تو انتہائی رجوع اللہ کا وقت بس اللہ کی طرح متوجہ رہیں اس کے ذکر میں فکر میں یاد میں کسی کام میں لگے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام یہ زندگی کا وقت ایسے گزار کے جائیں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ اعمال کرتا ہے اب ہماری مثال یہاں پر ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک خادم تھا نوکر تھا کوتا ہی کر بیٹھا قصور کر بیٹھا مالک ناراض ہو گیا اب جب مالک ناراض ہو جاتے ہیں نا تو پھر نوکر سمجھتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے ان کو منانا ہے اس کے بغیر بغیر میرا گزارا نہیں تو وہ کیا کرتا ہے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے بالکل اسی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں وقت گزاریں دوڑ دوڑ کے عبادت کریں بھاگ بھاگ کے عبادت کریں زیادہ خوب اللہ کو منانے کی کوشش کریں دعائیں مانگیں جب ہم کوشش کریں گے یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہو ہو جائے جائے ہو جائے یہاں پر ہم آ گئے اب ہمارا حج یا تو حج مبرور ہوگا قبولیت والا حج یا پھر حج مردود ہوگا جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ پوائنٹ دن میں رکھیے گا ہمارا حج دو میں سے ایک ہوگا جب شہن شاہ کے پاس کسی کو بلاتے ہیں نا تو بلانے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اس کو انعام دینا اپنا اور ایک کو طے کیا ذرا اس کو سزا دینا اس کو بھی ذرا لے آؤ اس لیے کئی دفعہ مہر بھی لگ جاتی چنانچہ ہمارے حضرت عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حج کرنے کے بعد جس بندے کے اندر اللہ کی محبت بڑھ گئی بڑھ گئی نیکی بڑھ گئی گئی توبہ کر لی سمجھ لو کہ حج مغرور ہے اور وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کے اندر پہلے نسبت زیادہ کپلت آ جائے گی اور شریعت و سنت کی خلاف ورزی والی زندگی گزارنا شروع گزارنے ایسے بھی تو ہے نا وہ ایک دکاندار کی چیز ایک بندے نے چلتے ہوئے اٹھا لی اس نے کہا حاجی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ کیوں اٹھائی اٹھائی اٹھائی دوسرے نے کہا تمہیں کیا پتا حاجی صاحب حاجی ایسا کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کرتا اب یا تو حج مبرور ہوگا یا پھر حج مردود ہوگا اب اس کو حج مبرور کروانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا معافیاں مانگنی ہوگی اللہ کے سامنے آزدی کرنی ہوگی محبت کا اظہار کرنا ہوگا حج مبرور اور اس سے حج مبرور پر کیا اجر ملا اللہ اللہ فرمایا راجا یومن کہ یہ بندہ اس طرح سے لوٹ کر واپس آئے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس جنم جنم جنم جنم گویا ساری زندگی کے قدم پھیر پہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی اس لیے یہ زور لگا دینا چاہیے جیسے رسا کشی ہوتی ہے نا تو رسا کشی میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں کھینچ رہی ہوتی ہیں اور ان کو کہتے ہیں اچھا بھائی اب یہ ایک ہی منٹ ہے لگا دو جو زور لگاتے بتا کہ ہمیں اللہ نے یہ جو دو تین دن دے دیے اب ہمیں ہمیں پورا زور لگا دیا اللہ کو منا کے رہنے چنانچہ ایک وہ دعا مانگنے لگے اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ اللہ راضی ہو جا کافی دیر مانگتے رہے یہ دعا اور مانگتے مانگتے کہنے لگے لگے اللہ راضی ہو جا اے اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا سبحان اللہ ہم بھی اسی طرح اے اللہ راضی ہو جا اور اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا بھی راضی ہو جا اللہ کو یوں منا کے اٹھنے اس طرح منائیں گے تو یہ حج مبرور بن جائے گا چنانچہ ہمارے جب حج کے سفر پر آتے تھے تو عجیب کیفیتوں کے ساتھ حج کرتے کرتے کرتے اب اب اب لمبی چوڑی باتیں تو کرنی نہیں ہاں ہاں ہاں ایک واقعہ عورت کا ایک واقعہ مرد کا پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمارے میں حاجی کیسے کرتے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی ہے جو اونچی آواز میں اشعار پڑ رہی پردے میں تھی میں مگر جیسے اونچی دعا مانگتا ہے کوئی وہ اونچی آواز میں شیر پڑ رہی پڑ رہی اور اس کے اشعار اتنی محبت بھرے تھے کہ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہا ہو اور وقت نہ گزر رہا ہو اور چین نہ آ رہا ہو ملاقات کے بغیر میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ بچی تم جوان المرو مرو مرو اس طرح کے عاشقانہ اشعار اچھے نہیں لگتے دیو نہیں دیتے تمہاری زبان پہ کہ تم اونچے اونچے پڑھو پڑھو کہنے لگے اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ حسن یہ بتائیں کہ آپ آپ آپ کیا کر رہے ہیں طواف کر رہا ہوں کہنے لگے طواف جو کر رہے ہو یہ بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو یہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ ایک تو ہوتا ہے نا گھر کا طواف ایک ہوتا ہے گھر پر جو تجلیات اتر رہی ہیں رب البیت کی تجلیات اس نے مجھ سے کاؤنٹر کیسے کیا کہنے لگی گھر کا طواف کر رہے ہو یا رب البعید کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو حسن وسیع ہیں کہ میں نے اسے کہا میں تو گھر کا طواف کر رہا ہوں کہنے لگی جب اس نے سنا تو کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں جن کے دل دلہ ہوتے ہیں وہ گھر پر اترنے والی تجلیات کا طواف اللہ کاش ہم بھی زندہ دلوں کے ساتھ جائیں جائیں اور اللہ کے گھر کا دباب کباب اس محبت کے ساتھ لوگ آتے ایسی محبتوں سے لوگ آ کر اللہ کے گھر کا دباب ثباب طباب طباب چناتے ناچے ناچے ابراہیم ادب رحمت اللہ انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا اپنے گھر سے چلے بلخ سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک ان کو اڑھائی لگے کتنا وقت لگا لگا کیسے ایک قدم اٹھاتے مسلح بچھاتے اور دو رکت نماز پڑھتے پھر اگلے قدم پہ مسلح بچھا کے دو رکت نفر پھر دو رکت نفر ہر ہر قدم پر دو دو نفر پڑھتے پڑھتے اڑائی سال میں مکہ مکرمہ پہنچے اللہ اللہ آپ کے کیسے چاہنے والے قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے آئے قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے اور جب یہاں آ کر طواف کیا تو مقام ابراہیم پہ دعا مانگی اللہ لوگ تو سے چل کے تیرے گھر کے پاس آتے ہیں میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا اللہ ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے پلکوں کے ساتھ چل کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے جب انہوں نے طواف کر لیا تو کیا دیکھا دیکھا دیکھا کہ ادھر سے راز بسری اللہ کی نیک بندی وہ بھی آ گئی طواف کرنے کے لیے اب ابراہیم عدم رحمت اللہ نے دیکھا رابعہ کے اوپر اللہ کی خصوصی تجلیات کا دور آ رہا وہ بڑے حیران حیران حیران میں پلکوں کے بل چل کے آیا آیا میرے اوپر تو انوارات کی وہ کیفیت نہیں جو تیرے اوپر ہے یہ کیا مطلب تو رابعہ نے جواب دیا ابراہیم تم سر نیاز لے کر یہاں آئے ہو اور میں یہاں پر دل نیاز لے کر آئی تم سر کی آج بھی لے کے آئے ہو میں دل کی آج بھی لے کے آئی اللہ رب العزت کو آج بھی بہت پسند اتنا اللہ کے سامنے بندہ اپنی آج کا اظہار کرا کر اللہ اللہ کو بہت پسندیدہ ایسے ایسے اللہ کے چاہنے والے سبحان اللہ انسان حیران جناتے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا گرمیوں کا موسم موسم موسم موسم اور دوپہر کور کور کور کور کور چلاتی اس وقت پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے گاؤں میں بیٹھ گئے جانور بھی سائے کے نیچے بیٹھ گئے انسان بھی گھروں میں باہر تو ایسے جیسے سورج آگ برتا رہا مجھے کسی ضروری کام کے لیے یہ باہر آنا پڑا فرماتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے گلی میں دیکھا کہ ایک معذور نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ اپنی سرین کے اوپر بیٹھا گھسٹتا گھسٹتا آگے چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا شراب میں کپڑے بالکل جیسے کسی نے دھو دیے اس طرح گیلے اور گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ جیسے جلدی جلا دی ہو گرمی اور وہ جا رہا ہے تپتی زمین کے اوپر کسٹتا کہنے لگے مجھے بڑی حیرت میں نے کہا کہا کہا کہا اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے بندے اتنی گرمی چلچلاتی اور اس وقت تم جا رہے ہو میرے گھر آرام کر لو لو لو جب رات ہوگی ٹھنڈا وقت ہوگا تو چلے جانا جانا جانا اس نے کہا کہ ابراہیم اس نے کہا کہ مالک مالک دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتے ہیں اور میں تو ہٹتا ہوں انچ بائی انچ آگے بڑھتا ہوں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں نے درمیان میں وقفے کرنے شروع کر دیے نا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر حج کا موسم شروع ہو جائے اور میں میں رہ نہ جاؤں گی وقت کم ہے میں نہیں رکوں گا میں جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے میں کہ بھائی نوجوان کوئی بات نہیں اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تم گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہو کے جلدی پہنچ جانا کہنے لگی جب یہ بات میں نے کہی نا تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا دیکھا غصے سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مالک میں سمجھتا تھا آپ تو بہت کل مند ہوں گے کیسی بات آپ پوچھا بھائی کیا ہوا کہنے لگے یہ بتاؤ اگر کوئی نوکر اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہوں بتاؤ اسے گسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شہانہ انداز میں جانا اچھا لگتا ہے اللہ کس کیفیت کے ساتھ آتے ہوں گے کہ ہم تو اپنے مالک کتنے کھسٹ کے جائیں گے اللہ تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں مانگنے کے لیے آئے ہیں تیرا فقیر تیرے در پر حاضر ہے میرے مالا بنو ابن امن امن بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری باندھی کا بیٹا تیرے دروازے پہ حاضر میرے مولا بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا جب آپ نے آپات میں حاضر ہوں میرے مولا آپ کو منانے کے لیے آیا وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کی چلا گیا میں حیران حیران کیسا نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ مجھے بھی اسی سال اللہ نے حج کے لیے قبول کر لیا اب جب میں نے مینا میں دسویں کے دن شیطان کو کنکریاں ماری اور میں پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا تھا لوگوں سے پوچھا کیا ہوا وہ کہنے لگے جی کہ ایک نوجوان ہے معذور ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی دعائیں میں نے کہا یاد رہا جگہ تو میں بھی دیکھوں کہنے لگے جگہ ملی ملی ملی میں نے دیکھا موزور معذور نوجوان احرام باندھا ہوا اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کیا کہہ رہے اللہ تیری رحمت شامل حال میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا اللہ میں نے وقوف پہ ارفا بھی کیا مزدلفہ بھی کیا میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا میرے مولا اب تو قربانی کا وقت ہے یہ میرے گھر سے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں یہ بھی جائیں گے تو جانور قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فقیر ہوں میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ میں اس موقع پر اپنی جان کا نظر پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو تو قبول کر لے یہ الفاظ اس نے کہے اور اس کی روح اللہ کو پرواز اللہ گئی اللہ اکبر کبھی ایسی محبتوں سے آتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے جب اس محبت کے ساتھ حج کریں گے پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں بہت انعام ملا دیکھیں دیکھیں ایک من لوہا ایک من ایک من سونا ایک من من اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من وزن تو سب کا برابر مگر سونے کی قیمت اور اور لوہے کی قیمت اور ہے اور مٹی کی قیمت اور حج تو ہم سب کریں گے لیکن ہمارے دل کی محبت محبت پر منحصر اللہ تعالیٰ کسی پر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے کسی کا سونے کا بھاؤ لگائیں گے اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں اس لیے یہ جو ایک موقع ملا نا زندگی کا گولڈن یہ جو سنہری لفظ کہتے ہیں نا سنہری موقع وہ بنا ہی ایسے ہی موقعوں کے لیے یہ لفظ بنا ہی ایسے موقعوں کے لیے بس ہم سمجھے اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ سنہری موقع دیتا ہے گولڈن چانس دے دیا میرے بندو معاف کروا لو اپنے گنا اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کروا لو اپنا مستقبل سنوار لو تم میرے ساتھ محبت کا اظہار کرو گے میں تمہارے لیے اچھائی کے فیصلے کر دوں مالک کو منانے کا موقع مل گیا ایک چانس تو مل جائے جیسے کوئی افسر ناراض ہو تو کہتے ہیں جی ایک مرتبہ مجھے بات کرنے کا موقع تو دے اور وہ کہتے ہیں جی نہیں دے سکتے تو روتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک مرتبہ تو بات کرنے کا موقع دے دے بس یوں ہی سمجھے اللہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حاضر ہونے کا ہمیں بات کرنے کا موقع تھا اب ہم اللہ کے سامنے ہم نے اپنی بات کا محبت کتاب حضرت شبلی رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا ایک شاگرد تھا ان کا ایک مرید تھا وہ کئی دن ان کے پاس حاضر نہ ہوا ایک دفعہ ملنے کے لیے آیا انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا بنا اتنے دن کہاں غائب رہے انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں بس میں تو حج کرنے گیا تھا اور مجھے کئی مہینے لگ گئے انہوں نے کہا آ گیا آ گیا آ گیا فرمایا مناؤ بھائی حج کیسے کیا کہنے لگا جی بس جو طریقہ ہے میں نے حج کیا فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے تھے تو کیا اپنے اوپر سے گناہوں کا لباس بھی تم نے اتار پھینکا تھا یا نہیں حضرت میں نے تو نہیں اتارا اچھا یہ بتاؤ جب تم نے غسل کیا تھا تو کیا غسل تو توبہ بھی ساتھ کیا تھا یا نہیں نہ حضرت میں نے تو غسل توبہ کوئی نہیں کیا تھا اچھا یہ بتاؤ جب احرام پہنا تھا تو اپنے اوپر تکوا کا لباس بھی پہنا تھا یا نہیں نیت کی تھی حضرت میں نے تو نہیں کی تھی پر میں ارما یہ بتاؤ جب تم گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف چلے تھے تو اس کی کیفیت تمہیں دل میں محسوس ہوئی تھی اللہ اختیار حضرت یہ تو نہیں محسوس ہوئی تھی اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے حجر اسود کو بوسا دیا تو کیا محبوب کے ہاتھوں کو بوسا دینے کی لذت تمہیں محسوس ہوئی تھی حضرت یہ تو نہیں ہوئی اچھا ملتظم سے لکھتے تھے جی تو محبوب سے معان کا کرنے کا مزہ پایا نہیں حضرت اچھا یہ بتاؤ بخوب عرفات کیا تھا جی تو کیا تمہیں اللہ کی مار پتھر مل گئی جی نہیں ملی ملی اچھا یہ بتاؤ تم نے شیطان کو کنکریاں ماری جی تو کنکریاں مار کے کے ہمیشہ لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کہ آج کے بعد میں نے اس کی نہیں ماننی میں نے اللہ کی بات مان میں نے تو شیطان کو ایسے دشمن نہیں سمجھا اچھا یہ بتاؤ تم نے قربانی کی تھی جی، تم نے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کیا تھا اللہ میں اپنے نفسی خواہشات کو تیرے سامنے قربان ذبح کر رہا ایسے تو نہیں کیا تھا اچھا یہ بتاؤ تم نے طواف زیارت کیا تھا جی حضرت کیا تو کیا اس طواف میں تمہیں محبوب کی زیارت میں نصیب ہو گئی تھی اس کی تجلیات یاد کی نہیں حضرت حضرت مجھے ایسے تو نصیب نہیں ہوئی اچھا طواف ودا ادا کیا تھا جی کیا تو کیا محبوب سے جدا ہوتے وقت جو کیفیت تھی وہ ہوئی تھی حضرت یہ کیفیت تو نہیں ہوئی فرمایا اس کا مطلب مطلب یہ کہ تم نے حج کیا ہی نہیں آئندہ سال پھر جانا اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم اس طرح سے حج کر کے واپس آ بتا بتا بتا بتا یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا کفن بر دوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے حرم میں کے ہو جاتے اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول فرمائے اب ہم نے ان شاء اللہ کل کل کل عرفات کی طرف جانا ہے رات کے کسی وقت میں یا فجر کے بعد جو بھی معلم کی طرف سے انتظامات ہوں گے ہم ان شاء اللہ یہاں سے عرفات جائیں گے زہر سے پہلے آپ وہاں جا کے بے شک آرام کر لیں ریلیکس کر لیں اپنے آپ کو آرام دیں سونا ہو تو سو لیں زہر کے وقت جب زہر کی نماز پڑھ لیں گے ہم اپنے خیمے میں ہی پڑھیں گے اس لیے جو لوگ جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ جمع بین کرتے ہیں ہم اپنے خیمے پہ پڑھیں گے اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے مگر زہر کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے کل زہر سے لے کے مغرب کا وقت یہ سمجھے کہ یہ بالکل پرائم ٹائم ہے اس پورے سفر کا بالکل کلائمیکس جس کو کہتے ہیں نا جی کلائمیکس ہے کل زہر سے لے کے مغرب کا وقت اس میں آپ مستقل دعائیں مانگے مانگے جتنا چاہیں اللہ سے جتنا چاہیں اللہ سے اور پروردگار تو بہت دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رکھتے جو چھوڑ دیتا ہے اس کے خود لو کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا تو پرور ہے بہت تو کل مانگنے کا وقت یوں سمجھیں کہ کل اللہ رب العزت کے ہاں اپلیکیشنیں ڈالنے کا وقت ہے جو اپلیکیشن کے لکھو ماشاء اللہ سب قبول یہ ون ونڈو آپریشن ہے سمجھے نا پوری کائنات کا ون ونڈو آپریشن جو اللہ کے سامنے درخت درخواست دیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اپروول ملے گی تو کل ظہر سے لے کے مغرب کا وقت یہ اہم وقت ہوگا ہماری پوری زندگی کا ہمارے مقدر کے فیصلے ہوں گے یا ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے یا پھر زندگی کی بازی یہ ہار جیت کا سفر ہے اس لیے دل میں یہ نیت کرو کہ جیتنا ہے ہم نے منانا ہے اپنے سب گناہوں سے معافی مانگنی ہے سچے دل کے ساتھ اور اپنے رب سب کو خوش کر رہے کل ہم نے ان شاء اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے شیطان کو اتنا ذلیل و خار ہوتے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر میں نے عرفات کے میدان میں اس کو ذلیل و خار ہوتے روتا تھا سر پہ مٹی ڈالتا تھا میرے سالوں کی محنت آیا تو جب اللہ رب العزت نے بہانے بنا لیے بخشنے کے اور ہمیں یہاں پہنچا دیا تو پھر بھائی ہمیں بھی آج رات تحجد میں میں اللہ سے خوب دعائیں مانگے اور ایک محبت کے ساتھ جیسے دلہا نوجوان خوشی خوشی اپنی برات کے ساتھ چلتے ہیں نا کل اس طرح آپ میدان عرفات کی طرف چلے چلے اللہ ہر العزت کی طرف جا رہے ہیں میرے مالک نے مجھے وہاں طلب کروا لیا اس طرح وہاں جائیں جائیں پھر دیکھیں اللہ ہر العزت عزت کی طرف سے کہتی ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤ جاؤ میرے مولا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم ہوگا اے اللہ جمع ہو گئے آپ کے در پر میں بھی ان میں حاضر ہونا چاہتا ہوں مجھے بھی ان میں سے ایک بنا دیجیے میرے دل میں بھی اپنی محبت ڈال پھر دیکھیے اللہ ہر کی طرف سے کیسی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے مغرب کے بعد آپ وہاں وہاں کچھ دیر آرام کر لیجیے جب بسیں آئیں گی آئیں گی ان شاء اللہ وہاں سے واپسی وہاں دل پائیں گے آئیں گے رات وہاں ٹھہریں گے دونوں نمازیں پڑھیں گے مگر پھر فجر کے بعد وقوف کر کے وہاں سے ہم پھر یہاں آئیں گے اور اگلے دن کے اعمال شروع ہوں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے اللہ رب العزت ہمارے صبر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے تھوڑی دیر کے لیے سب آنکھوں کو بند کر لیں سر کو لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ اور عزت کی یاد میں جا انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے طریقے کو کھولیے اصل تصویر کو دیکھ لیے شکر ہے تیرا خدایا میں کوئی قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو کوئی سوئی پاتل تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو کوئی سوئی قاتل تھا شکر ہے تیرا خدایا میں قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں نے قابل نہ تھا میں گرتا تیرا تو نے دستگیری آپ کی گرد کا دے کے پھرایا میں نے اس کا تل ل مت ہی پیارا گو تیرا بابو نے دردیا متھی پیارا گو تیرا نے کر دیا جام دم دم کا پلایا میں نے اس کا دل نہ تھا لال ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس کا بل تھا ہر گائے دل کونے میں آ کر نبی سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا بل تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا بل تھا لا إله إلا الله محمد محمد الله سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والخلق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين